ناظرین ہمارا ملک ہندوستان ایک ڈیموکریٹک ملک ہے یہاں پر رہنے والی آبادی میں ہر طرح کے مذاہب پائے جاتے ہیں الگ الگ مذاہب ہیں الگ الگ افراد ہیں اور انہیں اپنے اپنے ریلیجن کے مطابق اپنے حقوق کو چننے کی بھی آزادی ہے یہی تو خوبصورتی ہے ہمارے ملک ہندوستان کے کانسٹیٹیوشن یعنی سمویدھان کی جی ہاں ناظرین ہم ایک ڈیموکریسی میں رہتے ہیں یعنی ایک آزاد فضا میں سانس لیتے ہیں اور یہی خوبصورت ہے ہمارے ہندوستان ملک کی کہ ہمیں وہ اجازت دیتا ہے freedom of speech freedom of religion freedom of practicing and propagating one's own religion اور اتنا ہی نہیں بلکہ ہمارا ملک ہمیں اس بات کی بھی اجازت دیتا ہے کہ وہ ہمارے نجی معاملات میں ہمارے مذہب کے مطابق فیصلے کرے تو ہمارے ملک ہندوستان کی مائنورٹیز یعنی مسلم مائنورٹیز کے لیے پائے جانے والا شریعت لاز آخر یہ ہوتا کیا ہے اس کے اندر کیا کیا حقوق پائے جاتے ہیں اور آپ کو کن حقوق شناسی کی ضرورت ہے یہ تمام ہی باتیں کریں گے آج کے ہمارے اس ایپیسوڈ میں السلام علیکم ناظرین میں ہوں شائستہ امتیاز حیدر اور آپ تمام کا استقبال کرتی ہوں پروگرام لیگل ایڈوائز میں السلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا میزبان سید عطا عباس آپ تمام کا خیر مقدم کرتا ہوں اپنے بالکل ہی خاص ایپیسوڈ میں جس کا عنوان ہے شریعت لاس جی ہاں اور یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ اس موضوع پر مزید معلومات دینے کے لیے اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے شہر کے جانے مانے اور بہت ہی مشہور و معروف ایکسپرٹ پروفیسر کمال الدین اکبر صاحب ان کے بارے میں ہم بتا دیں کہ آپ نے سن انیس سو چوہتر میں ایز اے لیکچرر جوائن کیا تھا reader in law since 1986, professor in law since 2002 in Allahabad University during service and thought in LLB and LLM classes. He also supervised PhD scholars, holds a specialization in fields of jurisprudence, Hindu and Muslim laws. He was also a professor for LLB classes in Shambhunath Institute of Law from the year 2018 up till 2023. So let's welcome Professor Kamaluddin Akbar on our show. السلام علیکم آگا السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ علیکم علیکم سر ہماری یہ خوش نصیبی ہے we are very fortunate that you are here اور الحمد للہ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ آپ کے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اب تک کے تجربات میں جو ہے ہمارے ناظرین کی جو معلومات ہے اس میں اضافہ کرے گا اور امید کرتے ہیں کہ ہمارا آج کا جو یہ ایپیسوڈ ہے اس سے ہمارے ناظرین جو ہے مستفید ہو سکیں گے جی۔ اس سے پہلے کہ ہم اپنے تمام سوالات آپ کے سامنے رکھیں ہم چاہیں گے کہ ہمارے ناظرین کے سامنے ہم بتا دیں کہ آج کے ہمارے ایپیسوڈ کے کیا سوالات ہیں جی جی مسلم پرسنل لا کی بنیاد کیا ہے اس کا پرائمری سورس کہاں سے لیا گیا ہے ہمارے قانون ہند سے یہ کتنا الگ ہے یا انڈین کانسٹیٹیوشن سے کتنا ریکنسائل کرتا ہے مسلم پرسنل لا کی ضرورت کیوں پڑی مسلمانوں میں کئی فرقے ہیں باوجود اس کے صرف شیعہ اور سنی پرسنل لا بورڈ کیوں ہیں دیگر مسالک کس لا میں مانتے ہیں پرسنل کن حقوق کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں ان معاملات کو سلجھانے میں شیعہ یا سنی لاز میں کوئی فرق دیکھا جاتا ہے یا یہ دونوں لاز کی رولنگز کتنی الگ ہوتی ہیں انٹرکاسٹ میرج کے مسئلے میں یہ لاس کیسے ڈیل کرتے ہیں ان کی میرج رجسٹریشنز کہاں ہوتی ہے نکاح کو لیگل کیسے رجسٹر کروایا جاتا ہے اگر شادی کے بعد شرعی مسئلے آئے تو کیا ہسبینڈ کی کاسٹ کو ڈومیننس رکھا جائے گا اور رولنگ کی جائے گی کیا ان مسئلوں کے لیگل بیٹلز کو لڑنے کے لیے گورنمنٹ کی لیگل ایڈ انہیں وکٹمز کو ملتی ہے طلاق اور چائلڈ کسٹڈی میں کس طرح شریعت کورٹس کا فیصلہ ہوتا ہے تو سر جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ ہمارے ملک ہندوستان کی کانسٹیٹیوشن میں مسلمان جو ہیں ان کے لیے شریعت لا موجود ہے تو سب سے پہلا سوال ہی ہمارا آپ سے یہ ہے کہ یہ شریعت لاء کی بنیاد کیا ہے اس کے پرائمری سورسز کیا ہیں آپ ایک لفظ جو شریعت کا آتا ہے یہ عربی کا لفظ ہے اور جس کا مطلب یہ ہے ویسے تو یہ کہ road to the watering place اچھا وہ راستہ جو پانی کے گھاٹ تک جاتا ہو اور فطری بات ہے کہ عرب سماج کے لیے پانی کتنا امپورٹنٹ ہے اس راستہ کا لیکن ٹیکنیکل سینس اس کا یہ ہے کہ دا انٹائر Muslim law is shariat not only the personal laws but the whole suppose that shariat law when we see in absolute sense تو ایبسلوٹ سینس میں شریعت لا میں نہ صرف یہ کہ میرج ڈاور یہ سب چیزیں آئیں گی بلکہ کانٹریکٹ ایویڈنس پینل لا یہ جی، جی، سب جی، چیزیں شریعت کے اندر استعمال ہوتی ہیں لیکن ہمارے یہاں ہندوستان میں سبھی اچھا ہندو لاء میں بھی اگر آپ کبھی دیکھیں تو اس میں بھی یہی ہوتا ہے کہ جب ہم لوگ علم میں پڑھا یا پڑھاتے تھے تو اوریجنلی اس کے اندر وہ دنڈ کی کارروائی جو ہوتی ہے اور کورٹس کی اور وہ سب جو ان کی جو اپلائی نہیں کرتی کانٹریکٹ ہوگا تو کیسے ہوگا ٹرانسفر آف پراپرٹی کیسے ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ جی، یا جی، جی۔ کون کون سے پنشمنٹس ہیں وہ بالکل ڈفرینٹ ہوتے ہیں تو یہ شریعت لا کس پر بیس ہے اس کا پرائمری اس کے سورس کی بنیاد یہ ہے کہ یعنی سب سے پہلی بات تو وہ کتاب قرآن جو رسول اللہ کے اوپر ریویل ہوئی اللہ کی طرف سے جی لیکن اگر ٹیکنیکلی آپ دیکھیں تو قرآن مجید میں اسی آیتوں سے زیادہ پراپرلی لا سے کنیکٹڈ نہیں ہے اچھا اس میں فلاسفی ہے جی۔ اس میں انسان کا کریکشن ہے یہ تمام چیزیں جو جی، ہیں یہ جی، ہیں اسی آیتیں جو ہیں اور وہ بھی بہت ڈائریکٹ نہیں ہیں اچھا مطلب جیسے ہے کہ ون نکاح کرو اب کیسے کریں اس کی پروسیس کیا ہوگی کیا ہوگا کیا کنڈیشنز ہوں گی بالکل یا کہا گیا طلاق و مرتان طلاق تو بس دو بار ہے یعنی جو تیسری بار بائن ہو جاتی ہے ہو جاتی ہے یہ کہا جا رہا ہے مگر ہاؤ ٹو ڈو اٹ سنی شیعہ کے ڈفرینسز جو ہوتے ہیں جی۔ جی۔ اس کا کاز یہی ہوتا ہے اچھا جی۔ بالکل پیرل میں اگر ہندو لوگوں کو دیکھیں تو وہاں بھی یہی ہے کہ شروتی نمبر ایک پر آتی ہے جو ویداز ہوتے ہیں کہ جو ریویلڈ سمجھے جاتے ہیں گاڈ کی طرف سے تو جب قرآن آتا ہے پھر قرآن کے بعد قرآن کو کیسے ایکسپلین کیا جائے تو تو انہوں نے جو وہ سنت کہلاتی ہے دوسرا سورس سنت کا ہوتا ہے وہ زیادہ آپ کو ڈائریکٹ آنسر دے دیتا ہے کہ کیسے کیا جائے طلاق کیسے دی جائے تو یہ معلوم معلوم ہو جائے گا کہ کیسے اس کے تین ڈویژنس ہم لوگ کرتے yes. ہیں سنت میں all saying of the prophet feel actions of the prophet اور تقریر سنت و تقریر جسے کہتے ہیں the things saying or actions approved by the prophet یعنی جس کو ان کے سامنے کیا گیا اور انہوں نے اس پر کوئی آبجیکشن نہیں کیا اچھا یہ دونوں سورسز آپ کو وہیں تک لے جا سکتے ہیں جی مثال کے طور پر جب پرافٹ دنیا سے چلے گئے تو قرآن و سنت میں تو اب کوئی اضافہ نہیں ہوگا جیسا جی، تھا جی، جی، لیکن لیگل پرابلمس یا سوشل پرابلمس ہمیں اٹھتی رہتی ہیں بالکل تو اس کے لیے کیا مثال میں جیسے آپ سے کہوں کڈنی ڈونیشن ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے اب اس کا اگر سوال شریعت سے اٹھایا جائے گا تو اس کا جواب کون دے گا بلڈ ڈونیٹ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں آل جی. دیز جی. اب ایک زمانہ پیغمبر کے زمانے میں پروفیٹ صاحب کے زمانے میں حج کرنے کیسے جاتے تھے جی. اونٹ پر بیٹھے ہوئے یا پیدل چلے جا رہے ہیں آج تو کوئی بھی اونٹ پر نہیں جا پائے گا یہاں سے تو اور مشکل ہے اب تو پانی کا جہاز بھی نہیں جاتا وہی ہوائی جہاز سے جانا ہوتا ہے تو کہنا ہی نہیں کہ وہ چیزیں جو ہوتی ہیں ان کا ایک پروسیس یہ ہوتی ہے کہ جو جورسٹ ہیں ہمارے جی جو انہوں نے قرآن اور سنت کی روشنی میں وہ ارائزنگ پرابلم کے اوپر کچھ نہ کچھ اپنی رائے دیتے ہیں اگر وہ ان میں کنسنسس ہو جائے جی جس کو اجماع کہتے ہیں کہ جمع ہو جاتی ہیں سب کی اوپینین کہ سب لوگ اس کو اپروو کرتے ہیں جی تو جیسے میں میں یہی کہتا ہوں کہ جیسے بلڈ ڈونیشن ہے اب اپرووڈ ہے سب جگہ جی۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو خون نکالنا ہو خون خریدنا ہو بیچنا سبھی غلط رہا ہوگا کیونکہ اس کا کوئی وہ زمانے میں بعض لوگ اپنی صحت کے لیے تو خون خرید کے پیتے جی, جی. تھے اچھا. کیونکہ وہ جس کے خون زیادہ ہو جاتا تھا تو اس کو وہ چھ مہینے آٹھ مہینے کے بعد کٹوا کے نکالتے تھے تو بک بھی جاتا تھا جی، آج لائف سیونگ کے لیے تو لوگ خرید سکتے ہیں مگر پینے کے لیے تو کوئی آدمی نہیں لے گا پھر چوتھی چیز یہ ہے کہ جورسٹ جو تھا وہ کیسے کسی نتیجے پر پہنچے گا تو اس کے لیے سنی سورس جو تھا وہ قیاس تھا انالوجیکل اچھا. ڈیڈکشن ایک سچویشن سے دیکھ کر کے دوسری سچویشن میں اس لا کو اپلائی کرنا جیسے اس کی ایک عام مثال لی جاتی کہ قرآن نے کہا کہ خمر جو ہے انگور کی شراب جو ہوتی ہے حرام ہے جی۔, جی تو اس نے یہ نتیجہ نکالا کہ بھئی ہر وہ چیز جو نشاور ہو جی۔ اور اس طرح بنتی ہو محوے کی بھی حرام ہے جی۔ اور اگر کھجور سے بنائی جائے گی تو وہ بھی حرام ہے یعنی یہ قیاس ہوا مگر جی۔ شیعہ لا کے اندر وہ تین سورسز تو اپنی جگہ پر ہیں پرائمری سورسز لیکن یہ چوتھا والا نہیں ہوتا اچھا۔ اس کی جگہ ریزن عقل یعنی ہاں۔ عقل کو لاجک کو بنیاد بنایا جائے گا کیونکہ اس میں یہ ہوتا ہے جیسے قیاس کی ایک خرابی جو شیعہ جورسٹ کہتے ہیں وہ یہ ہے کہ اگر اس کا جو انہوں نے بیسس تلاش کیا ہے جی وہ غلط نکل گیا ہائپوتھیٹیکل ہو گیا آپ نے سوچا وہ مان لیجیے تھوڑی دیر کو میں اس وقت آپ کے سامنے بیٹھا ہوں اچانک میں اٹھ کے چلا گیا یہاں سے جی دس منٹ بعد آیا میں کیوں گیا جی آپ بخالی سوچ رہے ہیں جی۔ پتہ نہیں آپ ہماری صحیح وجہ سمجھ پائے جانے کی یا نہیں سمجھ پائے تو ہاں تو انالوجی اسی لیے ہے کہ اس کو اپلائی کرنے میں غلطی اب جیسے میں کہتا ہوں ایک مثال لیتا ہوں مجھے نہیں معلوم کہ وہ انگور کی شراب کس کلر کی ہوتی ہے تھوڑی دیر کو میں سمجھتا ہوں کہ وہ پنک ہوتی ہے جی تو میں نے کہا بھائی جو انگور کی شراب کو اسلام نے اس لیے حرام قرار دیا کہ بالکل وہ خون کے کلر کی ہوتی ہے جی, جی۔ تو پھر وہ جو بلیک بلیک ٹی ہے وہ بھی حرام ہو جائے گی جیسے کافی لیں گے تو وہ بھی حرام جی۔ ہو جائے گی تو یعنی وہ مشابت رکھتی ہے ہاں وہ ہی کہتے ہیں کہ ریزن وہ ہے جی۔ کہ جو عقل سے بھی ادھر سے ادھر نہیں ہو سکتا مان لیجئے کہ نماز جیسے عبادتوں میں بھی قانون تو چلتا ہی ہے جی نماز مان لیجئے کہ 45 فائیو کلو میٹر پر قصر ہو جاتی ہے جی۔, جی تو نوے پر تو ضروری ہو جاتی ہے اگر دو سو کلو میٹر ہو تو پکی ہے کہ مطلب یعنی جب پنچانوے نوے پر ہو جائے گی جی۔ نائنٹی فائیو پر تو اس اس طرح سے وہ کہتے ہیں کہ ریزن یا عقل کا جو نتیجہ ہے وہ غلط نہیں ہوتا یوں ہے پھر یہاں پر انڈیا میں تین سورسز کے اور ہیں جو پرائمری سے ہٹ کے جس کو سیکنڈری کہتے ہیں لیکن وہ کم امپورٹنٹ نہیں ہے جی یعنی پہلا سورس جو ہوتا ہے وہ لیجسلیشن ہے کہ جی۔ جو ہمارے لیجسلیچرس ہیں اس وقت پارلیمنٹ ہے جی۔ جو لا بناتی ہے جی۔ وہ اپلیکیبل ہوتا ہے اچھا ہاں وہ اچھا۔ چاہے وہ شریعہ سے ٹکرا بھی جائے اچھا۔ جیسے مثال کے طور پر ٹرپل ڈائیورس کو آپ دیکھ لیجئے تین جی۔ طلاق اہل سنت کے ہاں ہوتی ہیں جی۔ مگر اب ہمارا لا اس کو کرمنل ایکٹ بناتا ہے اور سزا دے دے گا اور نہیں مانے گا جی، مان لیں یعنی ہندوستان کے مسلم جو ہے لیجسلیچر کو ساتھ میں رکھتے ہیں نہیں تو وہ تو آپ جو کہہ رہے نا کانسٹیٹیوشن آف انڈیا جو ہے وہ جہاں تک آپ کو پرمٹ کر رہا ہے پرسنل لا کے لیے وہاں تک آپ کے پاس پرمیشن ہے اور جب اس کی پرمیشن جہاں پر کر جائے گی مثلا مان آپ اگر اسلامی ملک ہو جیسے مان ایران ہے سعودی عربیہ ہے وہ اپنے لا بنائیں تو وہ اسلامی کریمنل لا چور کے ہاتھ کاٹ لیں یا نہیں کٹیں گے جی بالکل ہاں چور کے ہاتھ نہیں کاٹے جا سکتے یہاں سزا میں جیسے وہ کوڑے لگانے والی سزا ہے جی۔ وہ نہیں ہوگی جی۔ یا یہ کہ رجم کرنے کی کہ پتھر مار رہے ہیں جی۔ میں اس کی اچھائی برائی کے اوپر نہیں جا رہا ہوں میں نے فیکچوئل جی۔ پوزیشن یہ ہے جی۔ تو وہی لا جس کو کانسٹیٹیوشن نے اڈاپٹ کر لیا یا مان لیا ہے کہ بھائی یہ ہوتا تھا at the time of the passing of the constitution جب تک یہ نہ بدلا جائے یہ ہے تو لیجسلیشن جی۔ اسی کے ذریعے سے آتا ہے پاور ہے پارلیمنٹ کے پاس اسٹیٹ لیول پر بھی ہے میں دکھا دوں گا بعد میں کہیں آئے گا آپ کے سامنے اور لیجسلیشن کے ساتھ جوڈیشل ڈیسیشنس ہیں جی آپ کا دیکھیے بہت سے جوڈیشل ڈیسیشنس جو آئے ہیں ہمارے یہاں وہ ہیں اس زمانے میں تو شابانوں کا کیس بہت مشہور ہوا تھا جی، اور جی۔ یہ سب تھا تو وہ جو لا دے گا وہ بھی اپلیکیبل ہوگا جی پھر تیسری چیز ہوتی ہے جس کو کسٹم کہتے ہیں یعنی عرف یا کسٹم کے جو ہوتا رہا ہے اچھا تو رواج مثال کے طور پر اچھا۔ بہت سی جگہوں پر کہ اگر ہمارے یہاں یہ کسٹم ہے کہ متولی جو اپائنٹ ہوتا ہے وہ جو اس مسجد کا امام ہوگا وہی متولی ہوگا یہ کسٹم ہے اچھا۔ تو اب اب بھی چلے گی یعنی لیکن تب تک قبیلہ ہے اور وہ کرتے ہاں، نہیں ہمارا اصول یہ اہل وہ ہندو سسٹم میں تو کسٹم ویداس کے بھی خلاف ہو سکتی ہے اور اچھا، مانی جائے گی اسمرتیز اچھا۔ ان کے ہر سورس کو اگر کسٹم ثابت ہو گئی لیکن مسلم لاء میں کسٹم جب تک ٹکرائے نہیں قرآن سے نہ ٹکرائے سننا سے نہ ٹکرائے اجماع سے نہ ٹکرائے تو کسٹم کو مان پریویل کرے گی اگر اس سے ٹکر ہو جائے گی تو وہ سپیریئر لا ہے کسٹم جی۔ کو نہیں مانا جائے گا ڈاؤن ہو جائے گا چاہے پانچ سو سال سے ہو جی۔ رہی ہو کیونکہ دیکھیے کانسٹیٹیوشن نے ہمارے لیے بنا رکھا ہے کہ اگر ایک مسلمان کانٹریکٹ کرے گا تو اس کے لیے انڈین کانٹریکٹ ایکٹ ہے وہ مانے ہوئے ہیں تو ہم کو بھی اگر کانٹریکٹ کرنا ہے تو انڈین کانٹریکٹ ایکٹ سے کام کرنا جی، ہوگا یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم ویسے جیسے ٹرانسفر آف پراپرٹی کرنا ہے تو کتنا کتنا اس میں وہ وہ اسٹیمپ لگے گا اور کتنی فیس لگے گی جی، یہ جی، ہمارا جنرل لا جو ہے وہ ہم کو بتائے گا کہ بھائی اس طرح سے ہوگا اب ہم یہ کہیں گے نہیں ہمارے یہاں تو یہ ہوتا تھا یا اسلام میں یہ ہے یہ نہیں ہوگا اسلام میں یہ جس کو ابھی آپ نے بار بار کہا پرسنل لا کہا ہے جی آپ کے کے معاملات لیے ہاں نہیں یعنی پرسن مینس آپ کی پرسنالٹی آپ کی شخصیت تو جتنا آپ کی شخصیت سے تعلق رکھتا ہے اتنا پرسنل لا وہ جیسے مثال کے طور پر میں ہوں شادی میں کیسے کروں گا یہ میرا معاملہ ذاتی معاملہ ہے ہاں، میں وہاں لیوش کروں نہ لیوش کروں ویسے کروں یا یہ کہ بہت سی جگہوں پرانے زمانے میں چھوارے اور شکر بانٹا کرتے تھے مٹھائی کے جی، ڈبے بٹتے ہیں یہ ہو تو مطلب جی۔ یہ اس سے کوئی ان کو لینا دینا نہیں ہے جو منیمم ریکوائرمنٹ میرج کے ہیں مسلم لا سے ڈیسائیڈ ہو جائیں گے کہ اس طرح سے میرج ہوگی یس ڈاور کتنا ہوگا یہ ہمارا پرسنل میٹر ہے جی یہ تو ایکچولی بنیادی طور پر زیادہ تر لا فیملی لا ہے جو فیملی سے میں میری فیملی جس باقی دور لوگوں سے کوئی مطلب ہی نہیں ہے کہ what I I should do تو اس لیے یہ فیملی لا یا پرسنل لا یعنی شریعت کا وہ پارٹ جو آدمی کی پرسنالٹی یا شخصیت یا فیملی سے متعلق ہے وہی لا انڈیا میں مسلمانوں پر اپلائی کرے گا باقی سے مطلب نہیں ہے کانٹریکٹ آپ کیسے کریں گے دیکھیے انڈین کانٹریکٹ ایکٹ ہے ٹرانسفر آف پراپرٹی کیسے ہوگا وہ موجود ہے موجود ہے ہاں؟ اچھا اس کو وہ ماڈیفائی جیسے اسٹیٹ لیول پر میں آپ سے کہوں بہت سی جگہوں پر آپ دیکھیں ماڈیفیکیشن کیا ہے انہوں نے اب ماڈیفیکیشن یہ کیا ہے مسلم لاء میں لڑکے اور لڑکی کو آپ کے ہاں شاید آگے بھی آئے بات پرسنل لاء میں جی۔ کہ حق ملتا ہے پراپرٹی میں انہیریٹنس میں پراپرٹی میں ہے لیکن ایگریکلچرل لینڈ میں یو پی میں بہار میں سب جگہ بیٹے کو مل جاتی ہے بیٹی کو نہیں ملتی یہ جی۔ جو جنرل جو لا پاسڈ ہے by the assemblies recognise now by the constitution اور اس میں بھی ایک فرق کرتے ہیں میریڈ ڈاٹر کو نہیں ملے گا ان میریڈ کو ملے گا ان میریڈ نے شادی کر لی تو اس کا حصہ ختم ہو گیا واپس جائے گا تو یہ اسلام میں تو نہیں ہے نہ جی۔ کوئی میریڈ کا فرق ہے نہ ان میریڈ کا فرق ہے لیکن جتنا ریکاگنیشن ہے in the light of the constitution of India اتنے ہی پرسنل لا یا فیملی لا اپلائی کرتا ہے اس جی۔ کے آگے نہیں کرے گا جی۔ اس لیے شاید یہ ہے کہ انڈیا میں جو ہے پینل کوڈ جو ہے وہ سب کے لیے سیم ہے ریسپیکٹو آف دا ریلیجن اب دیکھیے ابھی تو انہوں نے پورا لا پہلی جولائی سے چینج کیا ہے فرسٹ جولائی سے نیا جی، جی، جی، اس کی جگہ ریپلیس ہے سب چیز تو اب جو جو پاس کیا وہ چلے گا وہ جو انڈین پینل کوڈ تھا اٹھارہ سو ساٹھ کا وہ ریپلیس ہو گیا اچھا جو انہوں نے کیا ہے وہ بھی کانسٹیٹیوشن کے انڈر میں کہ بھائی آپ کو یہ اجازت ہے کہ آپ لا بدل سکتے ہیں امینڈ کر سکتے ہیں ریپیل کر سکتے ہیں تو جب انہوں نے ریپیل کر دیا یعنی ہماری پارلیمنٹ نے ریپیل کر دیا پریسیڈنٹ نے اس پر اپنی سگنیچر کر دی موڑ لگا دی تو اب لیٹسٹ لا یہ ہے وہ جی۔ تھا کبھی جی، وہاں یوں ہے نا کہ یہ فرق ہو جاتا ہے کہ یہ بدل سکتے ہیں جی, جی۔ اور یہاں پہ میں پوچھنا چاہوں گا آگا کہ یوزولی ایسا دیکھا گیا اور آپ نے بھی اپنی باتوں میں کہا کہ کوئی بھی چیز کوئی بھی لا جو ہے اگر کانسٹیٹیوشن سے کولائڈ ہوتا ہے تو اسے ڈس اپروو کر دیا جاتا ہے بالکل صحیح ہے لیکن کانسٹیٹیوشن سے کیسے کولائڈ کرے گا مثلا مان لیں تھوڑی دیر کو کانسٹیٹیوشن سے کولیجن اس کا کیونکہ کانسٹیٹیوشن تو بیسک پرنسپلس دیتا ہے جی ایک تین لسٹ ہوں گی ایک یونین لسٹ ہوگی ایک کانکرنٹ لسٹ ہوگی ایک اسٹیٹ لسٹ ہوگی یونین لسٹ میں صرف پارلیمنٹ لا بنا سکتی ہے اسٹیٹ لسٹ میں اسٹیٹ بنا سکتی ہے اور کانکرنٹ میں دونوں بنا سکتے ہیں جی۔ تو لا بنائیں گے تبھی تو آئے گا تو ڈائریکٹلی کولیجن کا تو کوئی ایسا پروویژن ہمیں نہیں دکھتا کہ کولائٹ کریں گے جی۔ ان کی یعنی اس روشنی میں بنایا ہوا قانون جو ہے وہ ٹکرائے گا جی یعنی مسلم یوزلی بلیو کہ جو ہمارا شریعت law it is a kind of divine law تو آپ کس طرح سے سے یہ کانسٹیٹیوشن ریکنسائل کریں نہیں دیکھیں ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ کوئی انڈیا میں تو اکیلے ڈیوائن لا نہیں ہے جی، جی، آپ کے ہاں تو اتنا فیملی لا پرسنل لا جنہوں نے امریکن سٹیزن شپ لے رکھی ہے جو فرانس میں رہتے ہیں جو انگلینڈ میں رہتے جی۔ ہیں وہ اس طرح شادی بھی نہیں کر سکتے کہ بیٹھ گئے ہو کہہ دیا کہ میں نے تم سے نکاح کیا ہوں میں نے قبول کیا یہ تو نہیں ہو پائے گا جی۔ تو ان آپ یہ آپ کر لیجئے اپنے گھر میں اپنے دل کے اطمینان کے لیے مگر لا جو ان کا ہے کہ بھائی اس طرح شادی ہونی چاہیے اس طرح نوٹس جائے گی اس طرح سے جمع ہوگا تو ویسے کرنا اچھا۔ پڑے گی تو آپ بہت سی چیزیں ایگزسٹینس کے لیے بھی ہوتی ہیں کہ ہماری ایگزسٹینس ہے تو ہم کو بہت سی چیزوں کو فالو کرنا ہے یعنی یعنی سماج میں اچھا، میں آپ سے میں آپ سے ایک سوال جی، پوچھوں اگر جی۔ یہ بتائیے کہ اسلام میں کہیں پر یہ کہا گیا تھا کہ جب ریڈ لائٹ ہو جائے تو رک جاؤ جی، نہیں کہا گیا لیکن آج رکنا پڑے گا آپ نہیں کریں گے آپ کا چالان ہوگا آپ کہتے ہیں شریعت میں نہیں ہے کہ ریڈ لائٹ پہ رکنا چاہیے یا یہ کہ جب اورنج ہو جائے تو آپ سیف گارڈ کر لیں اور گرین ہو تو چلیں <laughs> جی۔ نہیں تو مقصد ایک زمانے کی تبدیلیاں جو ہوتی ہیں چینج ہوتی ہیں اب بتائیے جس زمانے میں کورونا پھیلا ہوا تھا ہم لوگوں کے سب کے انجیکشن لگے ہم لوگوں نے لگوائے اب ہم کہتے ہیں دین میں تو یہ نہیں ہے کہیں تو زمانہ جو ہے ویری کرتا ہے اور اس طرح سے کبھی کبھی ایڈجسٹمنٹ بھی کرنا پڑتا ہے ایسا نہیں ہے جی ہاں، تو یعنی ہمارے ملک کی خوبصورتی یہ ہے کہ ہمارا جو جیسے کہ آغا نے بہت اچھی بات ہمیں بتائی کہ شریعت جو ہے وہ انسانی طبیعت اور فطرت کے اوپر ہے کہ آپ کو جو ہے تمام وہ جو فیملی کے مسائلز ہوتے ہیں جہاں پر آپ کو لگتا ہے کہ یہاں پر ہمارا شریعت کیا کہتا ہے اس کے لیے ہمارا ملک ہندوستان جو ہے بالکل آپ کو شریعت لاء کے مطابق جو ہے رائٹ دیتا ہے حقوق دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ جو ہے اس کے مطابق جا سکتے ہیں لیکن جہاں پر اس فیملی لاء کے آگے بات آتی ہے کرمنل لاز کی یہاں پہ جو ہے ہم کو اپنے کانسٹیٹیوشنل لا جو کہ ہمارا سمویدھان جو کہتا ہے اسے ماننے کی سب کے لیے ایک ہے بالکل بالکل میں درمیان میں نہیں آ رہا کہیں سے بالکل بالکل تو یعنی اس طریقے سے جو ہے ہمیں اپنے پرسنل یا فیملی لاس کو اور ہمارے کانسٹیٹیوشنل لاز جو ہیں ان سب کی جو ہے ہمیں رسپیکٹ برقرار رکھنی چاہیے اور ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ یہ پیسفلی کس طرح سے کانسٹیٹیوشن اور انڈیا میں جو ہے پرسنل لا بورڈز سروائیو کرتے ہیں اور کافی عرصے سے وہ لوگ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہے پرسنل لا بورڈز کانسٹیٹیوشن کے ساتھ سروائیو نہیں کر سکتے this is a living example of that نہیں دیکھیے میں آپ سے اس معاملے میں تھوڑا سا وہ کروں گا جو پرسنل لا بورڈ ہے جی Muslim personal law board exist کرتا ہے بہت دنوں سے چودہ پندرہ سال سے ایک شیعہ پرسنل لا بورڈ بن گیا ہے جی۔ یہ سب یعنی ہمارے سسٹم میں آرگنائزیشن ہے ہم آپ چاہیں ہم بامبے پرسنل لا بورڈ بنوا دیں ایک اچھا۔ بامبے پرسنل لا بورڈ بن جائے گا آپ اچھا۔ کوئی بھی چاہیں ہندو پرسنل لا بورڈ ہم بنا سکتے ہیں اچھا۔ بھائی جیسے آرگنائزیشن بنتے ہیں اور رجسٹر ہوتے ہیں یہ ویسے it is a private body یعنی یہ یہ کیا کرتے ہیں کہ بھائی یہ شو کرتے ہیں یہ بہت غلط ہو رہا ہے تو جیسے گورنمنٹ کو اپنی بات بتانے والی بات ہے کہ یہ بتا دیتے ہیں سرکار نہ ان سے باؤنڈ ہے نہ ان کے کہنے سے کچھ ہوگا personal law board triple divorce کی مخالفت کر رہا تھا بہت کی اس نے مخالفت کہ تین طلاق والا جو لا آیا ہے وہ نہ ہو مگر وہ موجود ہے جی۔ تو ان کے کہنے سے نہیں ہوتا بات یہ کہ ایک آرگنائزیشن ہے جو یہ سمجھا جاتا ہے کہ مسلمانوں کی فیلنگز کو ظاہر کرتا ہے اور ریزولوشن پاس کرتا ہے تاکہ وہ وہاں تک آئے شہبانوں کے کیس کے بعد ان کے معاملے میں بھی پرسنل لا بورڈ تو نہیں مان رہا تھا اس کو مینٹیننس جی۔ جی۔ والے معاملے میں پرسنل لا بورڈ نے مقدمہ بھی کیا اور یہ سب بھی کیا اور آخر میں وہ بات وہی نکلی جو شاہ بانو کے کیس میں کہی گئی تھی اور جو لا بنا تھا وہی رہا پرسنل لا بورڈ کا بنایا وہ نہیں بنا پرسنل لا بورڈ کہنے ہی سے انیس سو چھیاسی کا ایکٹ پاس ہوا تھا جی، مگر جی۔ سپریم کورٹ نے مانا نہیں جی۔ کہا اس میں تو وہی بات کہی گئی ہے جو شاہ بانو کے کیس میں کہی گئی ہے کام ختم ہو گیا تو اس لیے پرسنل لا بورڈ آپ کی ایک ایسی باڈی ہے جیسی بہت سے آرگنائزیشنس ہوتے ہیں ویسے یہ بھی ہے یہ اچھا انہوں نے شیال پرسنل لا بورڈ بنا دیا آپ آپ بوہری پرسنل لا بورڈ بنا لیجیے اچھا یعنی آپ بوری پرسنل لا بورڈ بنا لیجیے آپ داودی پرسنل لا بورڈ بنا لیجیے کہ بھائی ہماری یہ پرابلمس ہیں ہم اپنی پرابلم سرکار کو کنوے کرنا چاہتے ہیں گورنمنٹ گورنمنٹ کو جب چاہیے کنوے کر دیجیے جی، یعنی وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری دیکھیے انڈیا آپ نے شروع میں کہا ڈیموکریسی ہے ڈیموکریسی پبلک اوپینین سے چلتی ہے ان کو الیکشن لڑنا ہے گورنمنٹ بنانی ہے تو وہ ایک دم سے یہ نہیں کر سکتا کہ ہم کچھ نہیں مانتے وہ ڈکٹیٹر نہیں ہے نہیں مانتے تو پبلک ان کو بتا دے گی کہ اب مانو گے جو ہم کہہ رہے ہیں تو اس کے پیچھے یہ راز بھی ہوتا ہے کہ ووٹرس کی اسپرٹ کو دیکھا جاتا ہے جی. کہ کیا ہے ان کی اسپرٹ وہ ہندو ووٹرس ہیں ان کی بھی اسپرٹ کو دیکھنا ہے جی. مسلم ووٹرس بھی ہیں تو کوئی کوئی آرگنائزیشن آپ کو زیادہ سے زیادہ یہ کر سکتا ہے کہ آپ کی فیلنگز کو ظاہر کر سکتا ہے جی یعنی جی۔ خلاصہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو بھی پرسنل لا بورڈز ہو چاہے وہ ہندو پرسنل لا بورڈز ہو مسلم میں بھی شیعہ سنی ہو وہ ایک ایسی ریپرزینٹیو باڈی ہے جو اس اسپیسیفک گروپ کی آواز کو سرکار تک پہنچانے کا کام کرتی ہو ہاں ہاں بالکل نہیں مطلب مان لیجیے اس میں اس نام سے نہیں ہے آپ آر ایس ایس ہے راشٹریہ سوئم سیوک سنگھ ہے ایک آرگنائزیشن ہے پرانا ڈیل کرتا ہے وہ ہندوؤں کی فیلنگز کو لاتا ہے سامنے تو جی۔ سرکار کو معلوم ہو جاتا ہے کہ میجورٹی یا ہندوز کی کیا کہہ رہی ہے ان کو کر رہا ہے تو ایسا کہیں بھی ہو سکتا کرسچن ایسا نہیں ہو جی۔ سکتا ہوں بھی ان کے کچھ جی، ہم نہیں کہہ سکتے کہ ان کے سر ہمیں یہ بتائیے کہ سب سے پہلے آپ نے کہا کہ ہمارے پاس بہترین کانسٹیٹیوشنل لا ہے اور پھر جو ہے ہمارا ڈیموکریسی کے مطابق ہمیں پرسنل لاس کے لیے بھی اجازت ہے تو ہمارا سوال یہ آپ سے یہ تھا کہ آخر اس کی ضرورت کیوں پڑی اور جیسے کہ آپ نے بتایا کہ پھر بوہرا سماج ہے اسماعیل تحویلی سماج ہے یہ سب بھی جو ہیں مسلمانوں میں فرق ہیں لیکن پھر بھی ہمارے پاس صرف دو ہی ہیں نہیں دیکھیں دو دو تو دو کے اصل میں تو ایک ہی ہے all India Muslim personal law board ہے دوسرا تو میں نے ویسے بتایا جیسے بمبے پرسنل لا بورڈ ہے جی، میں جی۔ کچھ لوگ کھڑے ہوئے ہوں گا شیعہ پرسنل لا بورڈ بنا دیا اچھا۔ وہ کیا کرتا ہے کیا اس کا ایفیکٹ ہے یہ نہیں معلوم ہے جو جو پرابلمس اگر ہندوستان میں مسلمانوں کی ہیں تو اس کے لیے جنرل مسلمانوں کی پرابلم ہے کوئی پرٹیکولر شیعوں کی تو پرابلم ہے نہیں ہے کہ اس میں تو پھر ابھی شیعہ پرسنل لا بورڈ میں بھی یہ ہو جائے گا کہ یہ انجمن <laughs> اس کا بورڈ جی، یعنی وہ والی اسپلٹ <laughs> جی، جی۔ ہوتی چلی جائے گی بقیہ جو ہیں سیکٹس وہ کہاں پر بھائی وہ اسماعیلی مسلمان نہیں ہیں بالکل ہاں، بوری مسلمان نہیں ہیں تو جو all India Muslim personal law board ہے وہ سبھی کو ریپرزینٹ کر رہا ہے بالکل تو اس لیے اس میں ممبرس بھی ہوتے ہیں سنی لا ہے اس وقت all India Muslim personal law board کا وائس اچھا. شیعہ ہے اور جو اس کی باڈی ہے اس میں بہت سے ممبرس ہوتے ہیں جی. تو ایسا نہیں ہے کہ وہ نہیں ہے ریپرزینٹیشن بلکہ میں تو سمجھتا ہوں کہ اس سے کوئی بھی کمیونٹی ویک ہوتی ہے اچھا. جب یہ کھانے بننے لگتے ہیں نا کہ یہ والا بورڈ وہ والا بورڈ وہ والا بورڈ سرکار کہتی ہے یہ خالی بورڈ ہی بنایا کرتے ہیں جب بناؤ جی یعنی مسلم پرسنل لا کے انڈر جو پریسیڈنٹ ہے وہ ایک سنی ہے وائس پریزیڈنٹ شیعہ اور جو نہیں اور یہ اتفاق ہے ہو سکتا ہے شیعہ پریزیڈنٹ ہو جائے مثال کے طور پر جو ڈیسائیڈ جی، جی، ہوا میٹنگ جی، میں ہوا وہ جی یعنی اسلام کے الگ الگ مسلکوں سے جو ہے علماء اور ریپریزنٹیٹیوز کو اٹھا کر مسلم پرسنل جب اچھا، تو خود اپنا اپنا ہی بنا رہے ہیں مسلمانوں نے ایک ادارہ بنایا اس کا ایک اپنا اپنا ریگولیشن بنایا اس کے تحت وہ کر رہے ہیں اور ہندوستان ایک ڈیموکریٹک کنٹری ہے اس میں آرگنائزیشن بنانے کا آپ کو رائٹ ہے جی، آپ جی، بھی جی، بنا لیجئے جیسے ٹیچرز اسوسییشن ہوتی ہے اور لائرز اسوسییشن ہوتی ہے بار ہے بار کاؤنسل ہے یہ پرائیویٹ آرگنائزیشن ہے لیکن بار ایسوسیشن اگر کسی بات کے اوپر ریپرزینٹ کرتی ہے تو سرکار نظر کرتی ہے نا کہ یہ سب جو وکیل کہہ رہے ہیں یہ غلط ہو رہا ہے ریکگنیشن جی، جی، ہاں، ہاں، اس طرح سے ہے کہ جی۔ کوئی بھی ادارہ اگر بنتا ہے اور وہ رجسٹرڈ ہو جاتا ہے جیسے اس کا وہ ایک باڈی ہے اس باڈی نے کچھ کہا سرکار کو اگر وہ سمجھ میں آتی ہے تو قبول کر لے گی باڈی تو کہہ رہی تھی کہ مینٹیننس طلاق شدہ عورت کو نہیں ملنا چاہیے اچھا۔ مگر نہ ہائی کورٹ نے مانا نہ سپریم کورٹ نے جی۔ جی، جی، اس پر آئیں گے <laughs> انشاءاللہ ہمارا اگلا سوال تو یہاں پہ میں آگا اگلا سوال پوچھنا چاہوں گا کہ جو پرسنل لاز ہے وہ کن حقوق کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں مثال کے طور پر کون کون سے ٹاپکس جو ہے اس میں انکلوڈیڈ ہے اور کون کون سے ایکسکلوڈیڈ ہے دیکھیے آپ اگر غور کیجیے چاہے وہ ہندو پرسنل لا پرسنل لا ہو چاہے مسلم پرسنل لا جی۔ وہ اس ہیومن بینگ کی اس انڈیویجول کی پرسنالٹی اس کی فیملی سے متعلق لا ہے جی۔ اب جیسے ہندو پرسنل لا میں آپ دیکھیے جو ان کو اپلائی کرتا ہے Hindu marriage act nineteen fifty five marriage طلاق یہ سب چیزیں اس میں آتی ہیں پھر وہ آتا ہے کہ Hindu adoption and maintenance act adopt کرنا مینٹیننس دینا جی۔ یہ ایکٹ آپ کا موجود ہندو سکسیشن ایکٹ اگر وہ ہندو کی کیٹیگری میں اس کی ڈیتھ ہوئی تو اس کا سکسیشن کس طرح ہوگا Hindu guardianship minority and guardianship act Hindu minority کا کیا کانسیپٹ ہے کون گارجین ہوگا چائلڈ کی کسٹڈی کیا ہوگی جی۔ یہ سب اس میں آتا ہے ویسے مسلم لا میں اب مسلم لا میں انیکٹڈ لاء یعنی جو پاسٹ لا ہے وہ کم ہے اچھا جیسے dissolution of Muslim marriage act nineteen thirty nine بنا تھا انگریزوں کے زمانے میں بنا جو ابھی بھی اپلائی کرتا ہے کچھ وقف ایکٹ ہیں اچھا، جو وقف جی، کی پراپرٹی جی، جی، کو ڈیل کرتے ہیں وہ بنے ہیں وہ آپ کے پاس موجود ہیں ابھی یہ مان لیجیے جو ریسنٹلی ٹرپل طلاق کو بند کیا گیا تھا یہ ایکٹ ہے ایئر مجھے یاد نہیں آ رہا بس within two three years four years کی بات ہے وہ بنا تھا تو یہ جو بنے ہیں یہ ایکٹ جو ہوتے ہیں یہ جب بن جاتے ہیں تو ان کو یہ پرویل کرتے ہیں ان کا انٹرپریٹیشن ہوتا ہے ان کو سمجھا جاتا ہے جہاں پر یہ نہیں ہوں گے تو جوڈیشل ڈیسیشن جو ہو چکے ہیں جی۔ ان کو دیکھا جائے گا اگر وہ بھی نہیں ہوں گے تو پھر ہم لوگ چلیں گے قرآن و سنت و اجماع تلاش کریں گے جی۔ کہ اس جی۔ موقع پر کیا چیز ہے اسے لائیں گے ہم تو یہ اس صورت سے یہ بات چلتی ہے کہ کیا ہوگا لیکن سب سے اچھا وہ ہم لوگ یہ مان کے چلتے ہیں جیسے لیجسلیشن ہے جی۔ بالکل اس کا معاملہ بہت سیدھا سا ہوتا ہے اور لیجسلیشن اور جوڈیشل ڈیسیشن کو آپ ریڈی کوائن سمجھیے سکہ موجود ہے آپ نے ڈالا اور کام چلا لیا جی۔ لیکن اگر آپ ابھی قرآن اور سنت سے تلاش کرنا پڑے پڑ جائے تو مائننگ کی جا رہی ہے کھود کے سونا نکالنا ہے کہاں جی، پر ہے جی، تلاش کرنا ہاں، جوڈیشل نے عام طور پر لا کو سیٹل کر دیا ہے ہمارے لا رپورٹس ہوتی ہیں ان میں ڈیسیشنس ہیں ہماری ہائی کورٹ نے کیا کہا ہے سپریم کورٹ نے کیا کہا ہے تو زیادہ تر میٹر تو ایسا ہے جو ڈیسائڈیڈ ہوتا ہے اچھا۔ اسی روشنی میں ڈیسائڈ ہو جاتا ہے خالی یہ مسلمانوں کے لیے نہیں مسلم ہندو لاؤ میں بھی یہی ہوگا تو جی، جو فیملی جی۔ میٹرز ہیں مسلمانوں میں ہے ڈاور ہے ڈائیورس ہے یہ آیا سکسیشن ہے نہیں ایڈمنسٹریشن آف اسٹیٹ ہے ایک آدمی کے مرنے کے بعد کیا ہوگا کیسے ہوگا وقف ہے گفٹ ہے یہ ہے نا تو یہ چیزیں مسلم لا کی وہ ہیں جو اس سے گورن ہوتی ہیں باقی جنرل لا ہے انگریزوں کے زمانے سے جنرل لا چلا رہا ہے یہ نہیں ہے کہ آج بنا دیا گیا ہے نا تو یہ جنرل لا ہے تو اس طرح سے ہے اس کا چھوٹا سا سوال ہے کہ جیسے ہم بات کر رہے ہیں شیعہ لاز اور سنی لاز کی تو اس میں آپ کے مطابق آپ کے تجربے کے مطابق کسی رولنگ میں یا کسی فیصلے میں کتنی زیادہ اس میں الگ ہوتا ہے یا کتنا فرق ہوتا ہے نہیں یہ تو بہت ڈفرینس آئے گا اچھا۔ کیونکہ لا جو ہے اگر انیکٹڈ نہیں ہے اچھا۔ جیسے resolution Muslim act nineteen thirty nine اس میں شیعہ سنی کوئی فرق نہیں ہے کوئی مسلمان ہوگا اس کو وہ لا اپلائی کرے گا جی، جی۔ ٹھیک ہے لیکن اب سنی لا اور شیعہ لا میرج میں بھی فرق ہو جائے گا اور طلاق میں بھی ہوگا اور مثال کے طور پر انہیریٹنس میں بھی فرق ہوگا تو جس کا معاملہ ہوگا اس کا لا اپلائی کیا جائے گا اگر سنی کا معاملہ ہے تو سنی لا ہوگا اگر شیعہ لا کا معاملہ ہے تو شیعہ لا ہوگا جی، جو جیسی پارٹی ہوئی اس کے حساب سے ہوگا بلکہ انڈیا میں میں آپ کو یہ بات صاف کرتا چلوں جی۔ کہ ہندوستان میں جب ہم لوگ سنی لا کی بات کرتے ہیں تو ایکچولی ہم حنفی لا کی بات کرتے ہیں امام اچھا۔ ابو حنیفہ کا جو لا تھا اچھا۔ جی۔ اس کی بات کرتے ہیں کیونکہ انڈیا کے مسلمانوں کی دیکھیں majority of Indian Muslims are Sunnis minority شیعہ ہے جی۔ اور سنی میجورٹی میں حنفیز کی میجورٹی ہے جو امام ابو حنیفہ کے ہیں لیکن سنیز میں بھی کافی سیکٹس ہیں ہاں مالکی امام مالک کے ماننے والے شافعی امام شافعی کے ماننے والے اور حنبلی نہیں وہ بریلوی تو سب حنفی جی۔ ہیں وہ آپس اچھا، میں اچھا، لڑتے اچھا، ہیں جیسے یہ چار مذاہب جیسے شیعوں میں انجمنیں لڑتی ہیں <laughs> دیوبندی اور بریلوی دونوں حنفی ہیں مزے کی بات یہ ہے ایک دوسرے کو کافر کہنے کے لیے تیار رہتے ہیں تو اب یہ دیکھیں نا کہ وہ حنبلی جو سعودی عرب کا ریلیجن ہے امام جی۔ احمد ابن حنبل کا جی۔ یہ چار اسکول ہیں ان میں سے کوئی نہ کوئی اسکول ہوگا اگر ایک آدمی آگے کھڑا ہوگا یہ کہے کہ میں شافعی ہوں تو کورٹ شافعی لا اپلائی کرے گی انڈیا میں اچھا تو وہ جی، موجود ہیں ہمارے ہاں تھوڑے اچھا۔ سے ہاں، بھائی تھوڑے سے ہیں تو ان کا کم آئے گا یہ ہے اچھا ایک چیز آپ سے بتاتا چلوں یہ پرزمشن ہے ہندوستان میں مسلم لا میں کہ every Muslim is a Sunni okay until until hate he every Sunni is a Hanafi until and has that he Maliki اور ہی یہ اس کا ایوری شی از از ناشری شی بیگ a believer of the twelve imams یعنی بارہ اماموں کا ماننے والا ہو جسے اسنا شری کہتے ہیں کیونکہ majority ninety point five percent world میں میجورٹی جو ہے وہ اسنا شری شیعہ ہے جی. پوائنٹ فائیو کے اندر سب لوگ جی، بٹے جی، ہوئے ہیں بوری بورا سماج اور مگر اگر وہ یہ آگے کہتا ہے کہ I am a Bohri and I follow Ismaili school then course will apply it okay یہ نہیں ہے کہ وہ یہ کہیں گے نہیں تم ہم تو اسنا لا اپلائی کریں گے لیکن ہم جیسے ہم لوگ کلاس میں پڑھاتے ہیں جی۔ پڑھاتے تھے جب تو جی۔ سنی لا میں حنفی لا پڑھاتے تھے شیعہ لا کے اندر اسنا لا پڑھاتے تھے کیونکہ میجورٹی تو <laughs> یہی ہے اب جی۔ تھوڑے سے جو بچے جب ضرورت ہوگی تو کتابیں پلٹی جائیں گی ہاں کچھ فرق ہے کچھ نہیں ہے پھر ان کے یہاں جو کسٹمس ہیں وہ یہ ہیں دیکھ لیں گے ان کی بھی کتابیں موجود ہیں ایسا نہیں ہے کہ وہ کتابیں نہیں جی۔ اچھا۔ یعنی ہاں۔ ہے ہے بائی ڈیفالٹ جو اور یہ یہ بات انٹرسٹنگ ہمارے بہت بڑی شخصیت بامبے کی بامبے گورنمنٹ لا کالج کا پرنسپل رہے آصف فیضی صاحب اچھا۔ وہ اتھارٹی مانے جاتے ہیں ان کی outlines of Muhammadan law بڑی امپورٹنٹ کتاب ہے ہم لوگوں نے پڑھی بھی ہے پڑھائی بھی ہے تو آصف فیضی اسماعیلی تھے اچھا اور اس کو فاطمی ڈلا لکھتے تھے وہ ان کی کتاب میں ہر جگہ جہاں شیعہ لا ہوتا ہے وہ اگر وہ ڈفرینس ہوتا ہے اس کا اسماعیلی لا کا تو وہ لکھا ہوتا ہے اچھا کیونکہ وہ وہ بنیادی طور پہ اسماعیلی تھے ہے نا تو کہنا یہ ہے کہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جب ضرورت پڑے گی تو ہم اپلائی کریں گے بالکل لیکن جب میجورٹی سے ہمارا مسئلہ یہ حل ہو جاتا ہے کہ سننی ہے دوسری بات آپ سے عرض کروں جی۔ کہ سنی لا میں بھی جیسے وہ شاید آپ نے ابھی جب پڑھا تھا یہ سوال تو یہ سوال آیا تھا کہ کیا ہوگا اگر دونوں میں ٹکراؤ ہو جی جی جی ہمارا اگلا سوال ہاں، اچھا جی۔ یہ جیسے دونوں میں ٹکراؤ جی۔ دیکھیے اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ ایک جنرل رول ہے یہ تو ایک تو پرزمشن تھا law of the defendant is applied اچھا یعنی اگر میں ان پر مقدمہ کر رہا ہوں جی۔ تو میں اپنے لا سے ان کو نہیں مجبور کر سکتا ان کے لا سے میں مجبور کروں گا کہ یعنی میرا لا آپ اور آپ میرے اوپر مقدمہ کر رہے ہیں تو میرا لا اپلائی کرے گا you are I am the the the defendant defendant then law of will be applied مطلب ہم آپ کے لا سے کیسے ہی ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ ہم نے ان مقدمہ دائر کیا ہے تو ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے تو تمہارے یہاں ہوتا ہے تم جانو بالکل <laughs> یعنی یہ چیز ہے تو اس کو اب اسی طلاق میں ہمارے یہاں شیعہ لا کے اندر بہت ہی سختی ہے طلاق کے معاملے میں ایسے ہوگی ایسے ہوگی جی۔ ہمارے سنی لاء کے اندر بہت ہی سہولت ہے طلاق میں تو اگر شوہر نے بیوی کو طلاق دی ہے جی۔ تو جس نے جس کے پاس پاور تھا جس کے پاس طاقت تھی اس کے لاء سے دیکھیں گے کہ ہوئی کہ نہیں ہوئی اگر ایک شیعہ اپنی سنی بیوی کو یوں ہی کہہ دے طلاق دیا تم کو تو نہیں ہوگی وہ اپنے قانون کے حساب سے طلاق دے جیسا قانون اس جی، کے یعنی سنی بیوی کو اس کے حساب سے ٹریٹ کیا جائے گا سنی بیوی آپ کے پاس پاور تھا طلاق دینے کا وتھ سرٹن کنڈیشنز تو وہ تو دکھائیے کہ ہوئی اب یہاں پر یہ دیکھا جائے گا جی۔ ایک سنی کو جو پاورز حاصل تھے جو رائٹس تھے اس نے اس کے حساب سے طلاق دی تو وہ دکھائے کہ اس نے دے دی تو ہاں یہ ایک بڑا انٹرسٹنگ لطیفہ تھا یعنی واقعہ گزرا جی۔ وہ لکھنؤ میں مولانا کلب عابد صاحب قبل اللہ مقامہ انہوں نے خود ہمیں بتایا تھا کہ وہ پاٹن آلے سے بہت پڑھے لکھے سننی آئے اور کہنے لگے کہ صاحب وہ میں نے تین طلاق دے دی ہے بیوی کو لیکن نہیں کہنے لگے میں شیعہ ہونا چاہتا ہوں <laughs> اچھا. مولانا سے تو مولانا نے پوچھا کہ کیوں آپ شیعہ ہونا چاہتے ہیں پڑھے لکھے آدمی کوئی چیز آپ نے پائی ہوگی دیکھی ہوگی خیر بڑی دیر بعد انہوں نے کہا کہ میں نے اپنی بیوی کو تین طلاق دے دی ہے شیعوں میں ایک ساتھ تین طلاق ہوتی نہیں ہے جی. جی. تو مولانا نے کہا کہ دیکھیے آپ نے جو تین طلاق دے دی وہ ہو گئی اب آپ شیعہ ہو جائیں اب آپ طلاق اب اب آپ طلاق جی۔ دیں گے تو نہیں ہوگی کیونکہ ہم لوگ ایک دوسرے کے لا کو ریکگنائز کرتے ہیں بے شک اگر ایک حنفی نے اپنے قانون کے حساب سے کام کیا ہے تو ہم اس کو مانیں گے کہ وہ صحیح ہے ان کے قانون کے کیونکہ اگر ہم ان کی میرج کو طلاق کو نہیں ریکگنائز کریں گے تو وہ بھی ہماری نہیں کریں گے بالکل جی اور یہی چیز جو ہے ہندو مسلم ہوتی ہے مسلم جو ہندو کی میرجز کو لیگلی ہاں۔ مانتے ہیں ہاں، ماننا پڑے گا آپ جی۔ کو آپ ایک سوسائٹی میں رہتے ہیں یا کہیں پر بھی تو آپ کو دوسرے کا بھی ریکاگنیشن کرنا پڑے گا تو وہ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اپنے قانون سے دوسرے کو پھنسا کے <laughs> اور نکل جائیں یعنی اعتراض ہے لیکن ساتھ ہی میں رضامندی بھی ہے ہمارا کہنا ہے وہ اعتراض ایک اکیڈمک اعتراض ہے ہم کہتے ہیں جی، ایسے نہیں ہونا چاہیے جی۔ ایسے نہیں ہونا چاہیے تو ایسے نہیں وہ ہے جی۔ لیکن ابھی تو جو ہے وہی ہے نا جو آپ کا ہے لا آپ اس کو فالو کریے جی جی جی ہم نے ہم نے نے اگر ہم بات کر لی طلاق کے بارے میں جی۔ اگر ہم بات کریں انٹر ریلیجیس جو میرجز ہوتی ہیں ان میں سب سے زیادہ جو پیچیدگیاں نظر آتی ہیں وہ یہی ہوتی ہے سب سے پہلے تو شادی اور پھر اس کے بعد ریلیجیس میں دیکھیے اب دو باتیں ہوں جیسے مثال جی۔ کے طور پر سنی شیعہ ہے جی دوسرے یا ہندو مسلم ہے جی کرسچن نان کرسچین ہے جی، یہ جی، اسی جی۔ طرح کی کوئی ہاں تو اس میں دیکھیے اس میں کسی نہ کسی سسٹم سے اس شادی کو صحیح ہونا چاہیے جی میں یہ باوجود ہے کہ وہ سنی شیعہ ماشاءاللہ اچھی طرح لڑا کرتے ہیں ایک دوسرے سے جی۔ اور جب شیعہ شیعہ لڑ رہے ہوتے ہیں سنی سنی لڑ رہے ہوتے ہیں تو کس طریقے سے ان کا نکاح جو ہے وہ ہوتا ہے نکاح ہے دونوں لا یہ مان کے چلتے ہیں کہ ایک دوسرے کے اچھا۔ یعنی ہسبینڈ اور وائف کو مسلم ہونا چاہیے جی۔ شرط یہ ہے یہاں پہ میں پوچھنا چاہوں گا کہ اگر کہ لڑکا شیعہ ہو یا لڑکی سنی ہو یا وائس وسا تو اگر سیگے میں کچھ ایسا ڈیفرنس نہیں کیا ڈفرینس کیا ہے آپ نے عربی میں کہا ہے اس کے اچھا وہ تو وہ اور مضبوطی کر لیتے ہیں جی۔ اگر ایسا ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ سنی طریقے سے اب ہو گیا اب چلو شیعہ طریقے سے ہو جائے یعنی جہاں پہ شیعہ شیعہ سنی سنی میں ایک بار ہوتی ہے یہاں پہ دو بار نہیں وہ صرف اس جی۔ لیے کہ کل کو کوئی پیچ نہ پھنسے کہ وہ صاحب تو شادی نہیں ہوئی تھی جی، اہل جی، سنت کہہ رہے ہیں ہماری طرف طرف سے تو ہوئی نہیں تو اسے کیسے بنایا جاتا ہے نہیں مطلب جو نکاح ہوتا ہے اس نکاح کا طریقہ یہ ہے کہ بھئی اس نے اہل سنت میں تو اور بھی وہ ایک کسٹم ہے اگرچہ اس کی کوئی لیگل ریکوائرمنٹ نہیں ہے کہ پہلے کلمہ پڑھواتے ہیں اچھا ہاں، لا اللہ محمد رسول اللہ دونوں کہیں جی۔ اچھا تو مسلمان ہیں جی، جی، اب وہ نکاح پڑھے گا مول صاحب نے کہا ہم نے تمہارا نکاح ان سے اتنے مہر پہ وز مہر پہ کیا انہوں نے کہا اس کی طرف سے قبول کیا تو وہی تو پرپوزل اور ایکسیپٹنس ہوتا ہے فرق اتنا ہی ہے کہ آپ شیعہ شیعہ علام عموماً عربی میں ان کہا تو سے جی۔ بات شروع ہوتی ہے میں نے نکاح کیا اپنی موکلہ کا تمہارے موکل سے اچھا میں سمجھتا ہوں کہ شاید اس کے پیچھے یہ راز بھی ہو کہ مولویوں کی سپریمیسی بنی رہے کہ عربی میں عام آدمی پڑھ نہیں جی۔ پائے گا <laughs> تو نہیں تو وہ جی۔ اس لیے ہو ورنہ یہ کہ پروپوزل اور ایکسیپٹینس میں کیا مجھے مکان بیچنا ہے تو میں عربی میں کیوں بیچوں <laughs> میں اردو میں بیچ دوں گا طلاق میں سرور شی اللہ طلاق میں سختی کرتا ہے اور طلاق میں کہتا ہے سیغہ عربی میں ہونا چاہیے جی۔ اچھا۔ یعنی تلخ تو تلخ تو کہ میں نے تجھ کو طلاق دیا تلخ تو فلاں اور وہ وہ بولنے والا ایسا ہو جو تو کو بالکل صحیح بولتا ہو جی غلط نہ کرے دو عادل گواہ موجود ہوں یعنی عادل سے مطلب ایسے جو لوگ نماز پڑھانے کی اہلیت رکھتے ہیں جی، تو اچھا۔ وہ ان کی پریزنس میں ہو عربک جی۔ میں ہو اچھا۔ سیٹ فارمولا ہے اس کے اندر کیا جائے اچھا۔ جب خاتون جو ہے وہ پاکیزگی کی حالت میں ہے تب اس کو طلاق دی جائے اچھا۔ یہ سب شرط اس لیے لگائے گی کہ غصے میں نہ ہو جی جی جی, جی، بالکل ہوش و حواس میں یعنی ایک چیز نوٹس کی گئی کہ شیعہ جو ہے طلاق کے پروسیجر کو کافی مشکل بناتا ہے تاکہ جتنا اسے کے موقع ملے اور وہ سوچ سکے کہ ہاں ہمیں اس پوتر بندھن میں بندے رہنا ہے اور جی۔ تمام جی۔ جو باتیں چاہے وہ نکاح ہو چاہے پھر وہ طلاق ہو یہ تمام بہت حساس چیزیں ہاں۔ ہوتی ہیں اچھا نکاح میں ایک عجیب بات ہے جی۔ نکاح کے موقع پر شیعہ سنی لاؤ میں دو گواہوں کی شرط ہے جی اور طلاق کے موقع پر کسی گواہ کی ضرورت نہیں یعنی وہاں پہ طلاق آسان ہے ہاں، شیعہ لا میں نکاح کے وقت گواہ کی ضرورت نہیں ہے اچھا ہیں یا نہیں ہیں اگر اچھا۔ میاں بیوی چاہیں تو اکیلے ہی شادی کر سکتے ہیں there no need I married you I accepted یہ ثابت کیسے ہوگا وہ کلاس میں لڑکوں نے ہم سے کہا کہ آپ ثابت کیسے کریں گے ہم نے کہا پرانے زمانے میں ہوتا تو مشکل ہوتا میں تو پوری فلم بنا دوں گا لگاؤں گا موبائل اسی میں میرج ہو جائے گی I married you I accepted تو آج تو ثابت کرنا کوئی مشکل نہیں ہے تو یہ مسلم میریجز کو لیگلائز کیسے کیا جا سکتا ہے کس طریقے سے بھائی لیگل ہے یہ تو جو اگر سنی لا کے حساب سے نکاح صحیح ہوا ہے تو لیگل ہے اچھا۔ اور شیعہ اللہ کے حساب سے شیعہ اللہ کے حساب سے شیعہ کی شادی ہوئی ہے ہے تو ہاں وہ ایک بالکل اچھا وہ تو الگ سے ورنہ نکاح تو بغیر ڈاکومنٹ ہی جو ہو گیا سوال یہ کہ اس کو آپ کو کبھی اچھا۔ ثابت کرنا پڑ جائے تو آپ کے لیے مشکل ہے اورلی جی، جو ہم ہاں یعنی آپ اس وقت ثابت کیسے ہوئے میں ڈینائی کر رہا ہوں جی۔ اور بیوی میری کہہ رہی ہے کہ انہوں نے نکاح کیا مجھ سے جی۔ کیا تھا میں تو نہیں کیا تھا جی۔ یہ ہو سکتا ہے نا لیکن جب اس کے دستخط ہیں میرے دستخط ہیں اور اس وقت مولید بھائی صاحب نے بھی دستخط کر دیا ہے جی۔ مہر بھی لکھ دیا ہے جی، تو یہ ڈاکیومنٹ تو ڈاکیومنٹ یہ ایکسیپٹیبل ہے یہ ہے آقا سب سے اہم سوال جو ہم یہ تو تمام چیزیں ہم بتا رہے ہیں اس طریقے سے ہمیں یہ بتائیے کہ یہ جو مسائل ہوتے ہیں یہ کون سے کورٹ میں لڑے جاتے ہیں اور یہ ان کا سنوائی کون کرتا ہے نہیں دیکھیے مثال کے طور پر آپ جیسے کوئی ایک پرابلم لیجئے کہ جیسے میاں بیوی کی شادی ہوئی تھی نکاح ہوا تھا جی۔ اب وہ کسی بات پر ڈسپیوٹ ہے ان کا ڈسپیوٹ کیا ہو سکتا ہے مینٹیننس مینٹیننس پر ہاں جی، پر تو مینٹیننس تو ایک جنرل لا ہے ہمارا فیملی کورٹ ہاں، ہے تو بہت سے ضلعوں میں ڈسٹرکٹ میں نہیں ہوتی فیملی کورٹ تو جو ڈسٹرکٹ کی کورٹ ہوتی ہے منصف مجسٹریٹ ہے اس سے اوپر وہاں چلے گی اور اگر فیملی کورٹ ہے تو فیملی میٹر ہے تو فیملی کورٹ چلا جائے گا okay. طلاق وہ ہندولا میں بھی یہی ہوگا جی جی یعنی اچھا یعنی جج جو ہوتے ہیں جو انصاف کرنے والے ہوتے ہیں وہ ہمارے جو ایک ریسپیکٹڈ جو باڈی ہوتی ہے ان میں سے ہوتے ہیں یا پھر نہیں نہیں جو, نارم نہیں جس آدمی نے کوالیفائی کیا ہے یعنی ہمارے ججز کیسے بنتے ہیں سول جج کی بات کر رہے ہیں پروونشیل ہاں، سول سروس کا ایگزام ہوتا ہے جی۔ پروونشیل سول سروس کے ایگزام کے بعد وہ مجسٹریٹ اور منصف بنتا ہے پھر جی۔ پروموشن ہوتا ہے جی۔ ایڈیشنل ڈسٹرکٹ جج اور ڈسٹرکٹ جج جو یہاں بنتا ہے ہائی کورٹ جو ہوتا ہے وہ ریکمنڈیشن سپریم کورٹ کے ریکمنڈیشن پر ججز بنائے جاتے ہیں ہمارا یہ پرزمشن ہے چاہے ہندو جج بیٹھا ہوا ہو چاہے مسلمان کسی مذہب کا بھی جج بیٹھا ہوا ہو وہ جو لا ہے اپلائی کرے گا جی, جی، اگر جی فیصلہ کر رہے ہیں تو یہ نہیں ہوگا کہ وہ مسلم لا میں ہندو لا لگا دیں جی, جی، اور اگر میں خاص آپ بیٹھے ہوئے ایک ہندو لا کا کیس سن رہے ہیں تو ان کو ہندو میرج ایکٹ ہی کو دیکھنا ہوگا کہ اس میں کیا پروویژن ہے اور کیا اس کا اپلائی کرے گا اور یہاں پہ میں پوچھنا چاہوں گا کہ اگر یوزلی ایسا دیکھا گیا ہے کہ ہسبینڈ کی کاسٹ کو ڈومیننس دی جاتی ہے تو کیا یہ بات کس نہیں ایسا کچھ بھی نہیں میں نے آپ سے جو رول بتایا کہ جو ڈیفینڈنٹ کا لا ہے وہ اپلائی کرے گا ایسا کچھ بھی نہیں ہے کہ وہ کوئی ڈومیننس اس کی ہے اس کے جو رائٹس ہیں وہ موجود ہیں جو اس کی ڈیوٹیز ہیں وہ بھی اپنے آپ موجود ہیں گورنمنٹ کس طرح سے کچھ لیگل نہیں اس کے اندر کیا لیگل لیگیلٹی کرے گی بھائی اگر ہم غلط ہیں تو چاہے ہم عورت ہوں یا مرد ہوں وہ دیکھیں گے اور یہاں پہ میں لاسٹ کوشچن یہی ہے کہ خدا نا خاصا اگر کسی کپل کے بیچ میں طلاق ہو جاتا ہے تو جب چائلڈ کسٹڈی کی بات آتی ہے تو کس طرح سے جو ہے کورٹ فیصلہ کرتا ہے دیکھیے ایسا ہے چائلڈ کسٹڈی کا میٹر ہندو لاء میں سنی لاء میں شیعہ لاء میں تھوڑے بہت ڈفرینس کے ساتھ ہے ہاں۔ دیکھیے کسٹڈی آف دا چائلڈ کے لیے جو اوریجنل مسلم لاء ہے جی۔ اس میں سنی لاء لبرل ہے اور زیادہ اچھا لگتا ہے مجھے اچھا۔ شیعہ لاء کے مقابلے میں شیعہ لاء میں چائلڈ کسٹڈی میں دو سال تک بیٹے کی کسٹڈی ماں کے پاس ہے اچھا اور سات سال شاید ہے لڑکی کی کسٹڈی جی۔ ہے سنی لا یہ کہتا ہے کہ نہیں سات سال تک بیٹا جو ہے ماں کی کسٹڈی میں رہے گا اور لڑکی جب تک پیوبرٹی نہ اٹین کر لے جی، تب تک ماں کی کسٹڈی میں رہے گی اور لیکن اس سب میں ہندو بھی کسٹڈی کے رولس ہے صحیح بنیں گے اور سب ہوگا لیکن سب سے اس میں امپورٹنٹ بات ہر جگہ کورٹ یہ دیکھتی ہے کہ paramount importance is the welfare of the child بالکل جی۔ بالکل سب جگہ کورٹ یہ کہتی ہے کہ قانون کچھ ہوگا ویلفیئر آف دا چائلڈ کہاں ہے جو جی۔ بچے کی بھلائی ہے اس اس میں میں جی۔ اور اگر بچہ میچیور ایج پر ہے جی۔ یعنی وہ خود فیصلہ کر لیتا کر سکتا ہے تو وہ کورٹ پوچھتی بھی ہے تم اما کے ساتھ رہو گے ابا کے ساتھ رہو اب اگر وہ دو سال کے بچے سے کیا پوچھیں گے اما کے ساتھ رہو گے ہاں میچور ہے لیکن اگر کسٹڈی آف دا چائلڈ اور یہ دیکھتی ہے اسلام میں ہے کہ جب اگر لڑکی نے شوہر سے طلاق کے بعد یا الگ ہونے کے بعد شادی کی ہے اور اپنے ایسے رشتہ داروں میں کی ہے جو محرم ہیں جی۔ لڑکی کے جی۔ جی۔ اس بچی کے محرم ہیں تو وہ کسٹڈی کے لیے بالکل انٹائٹل ہوتی ہے اپنی بچی لیکن کسی ایسی جگہ پہ کی ہے جہاں یعنی ایک الگ خاندان ہے تو اس کا کسٹڈی یا کلیم نیچے جاتا ہے لیکن ماں کی کسٹڈی کے بعد مسلم لاء میں پھر کسٹڈی آتی ہے نانی کی یعنی نانیال کی جی. طرف جاتی ہے اچھا۔ اگر ان کے ماں نہ ہو نانیال کی طرف جائے گی اچھا۔ جب نانیال میں کوئی سوٹیبل یا خالہ کی طرف چلی جائے گی لیکن کوئی سوٹیبل آدمی اگر کسٹڈی آف دا چائلڈ کے لیے اویلیبل نہ ہو تو پھر دادیال کی طرف آتی ہے مگر یہاں بھی میٹرنل ریلیٹوس آتے ہیں اچھا۔ یعنی دادی ہے جی۔ اچھا۔ پھوپھی ہے جی، جی، یعنی چونکہ ٹینڈر ایج کا جو بچہ ہے اس کے لیے بڑی محبت اور شفقت کی ضرورت ہوتی ہے اور مردوں کا وہ اپنے کام کر رہے ہیں وہ معلوم ہے دفتر سے تھکے مان دے آئے دو چانٹے لگائے ہر وقت جیسے ہی آؤ چاہے کھانا مانگنے لگتے ہو جی جی جی جن کی کی بنا بنا پر پر طلاق ہوئی تھی وہ اس اس وجوہات کسٹڈی <laughs> بھی چلی جائے لیے ہے لیکن as far the guardianship is concern وہ فادر کی ہوتی ہے جی، اچھا یہاں پہ میں پوچھنا چاہوں گا گارجین شپ سے جی. مطلب ہے اس اس کی کی جی. پراپرٹی دیکھ ریکھ یا یہ کہ کہاں پڑھے گا کہاں جائے گا شادی تو ہم لوگ نہیں مانیں گے جب تک بالغ نہیں ہوا تو کیوں ابھی شادی ہو رہی اس کی یہ نہیں کہ جیسے وہ اس کے بارے میں اس کی اپ ماں کے پاس رہے تب بھی کسی اسکول میں اس کا داخلہ کروا دیا جائے کہاں جائے کیا چیز یہ رائٹ فادر کو دیا جاتا ہے یہ فادر کو دیا جاتا ہے اور اس کی پراپرٹی کو مینج کرنے کا جب تک یہ نہ ہو کہ جیسے ہندو لا میں ہے کہ آفٹر فادر مدر یعنی آفٹر میں وہ یہ مانتے ہیں جو اگنور کرتا ہے نہ اسے اس کے کھانے کی فکر ہے نہ اس کے رہنے کی فکر ہے نہ اسکولنگ کی فکر ہے نہ وہ دیکھ رہا ہے تو پھر اس کے ہونے نہ ہونے کو زندہ ہو کے بھی مر ہی چکا ہے مطلب بالکل بالکل ہاں تو اس لیے تب میں ماں کا حق آ جاتا ہے ورنہ ہندو لاوے بھی جو نیچرل گارجین ہے فادر ہے آفٹر فادر مدر ہے جی۔ اور پھر ٹیسٹمنٹری گارجین ہوتے ہیں یعنی باپ نے جس کے لیے وسیعت کی ہو میرے بعد لیکن اگر وہ وسیعت کی ہو ایکس کے لیے تو بھی ماں کے پاس رہے گا باپ کے مرنے کے بعد جب وہ ماں مر جائے گی تب وہ آئے گا یوں رول ہے اس کا کسٹڈی آف دا چائلڈ کا لیکن اس میں ایک موٹی سی بات ہم لوگ یہ یاد کر لیں اور سب رکھے یاد رکھے جی۔ کہ ویلفیئر آف دا چائلڈ سارے سسٹمس میں اور یعنی پریکٹیکلی ہم یہ کہیں کورٹ ماں کی طرف انکلائنڈ رہتی ہے ہاں۔ اگر کسٹڈی اور اسٹڈی کی بات آتی ہے وہ شاید ہم ہم بیٹھے تو بھی انکلائنڈ ہوں گے یعنی جج کی حیثیت سے بیٹھیں گے تو اس کی ماں ہے جو اتنا ماں خیال رکھے گی باپ ہاں۔ نہیں رکھے گا جی۔ باپ کے حوالے کر دیں گے وہ اپنے کام میں چلا جائے گا ماں اچھا جی، بالکل نیچرل ہے فطرت کے مطابق ہے اس میں تو کوئی جی، بات نہیں ایسی جی بہت بہت شکریہ آگا آپ نے جو ہے اس کمپلیکیٹڈ موضوع کو بڑے اچھے اور بہترین انداز میں ایکسپلین کیا شائستہ میں کہنا چاہوں گا کہ چاہے کسٹڈی کسی بھی ملے ماں کو یا باپ کو لیکن کورٹ ایز آگا سیٹ دیکھتا ہے کہ بچہ کس طرف زیادہ بچے کا کیا ڈیسیجن ہے ممکن ہے کہ باپ نے دو چاکلیٹ کے پیکٹ دے دیے پانچ سال کے بچے کو اور اس لیے بالکل بہت ہی آپ نے جو ہے سادہ انداز میں بہت ہی صاف الفاظ میں اور زبان میں ہمیں اور ہمارے ناظرین کو جو بتا دیا کہ کس طریقے سے کوٹ ہو کانسٹیٹیوشن ہو شریعت ہوں لاز ہوں یہ ہر جو ہے وہ ہم تمام کے درمیان میں جو کشیدگی پائی جاتی ہے خاص کر کے رشتوں میں جو کشیدگی پائی جاتی ہے انہیں سلجھانے کے لیے جو ہے بنایا گیا ہے آپ کا بہت بہت شکریہ ہمارے اس ایپیسوڈ میں ہم تمام کے ساتھ ان تمام ٹاپکس پر روشنی ڈالنے کے جی، لیے میں بہت آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ لوگوں نے یہ موقع مجھے دیا کہ میں اپنی بات کہہ سکوں بہت بہت شکریہ تو ناظرین جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ آج کے ہمارے ایپیسوڈ میں کچھ طلانی ہوں گے لیکن ساتھ ہی ساتھ میں ہم نے یہ ضرور دیکھا یہاں پر کیونکہ بات شریعت کی تھی حساسیت کی تھی فطرت کی تھی قدرت کی تھی اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے مذاہب میں ہم نے یہ شریعت لاء کہاں سے لیا ہم کتنا قرآن کو جانتے ہیں ہم کتنا احادیث پر عمل کرتے ہیں یہ تمام باتیں ایک طرف لیکن ساتھ ہی ساتھ ہم نے یہ بھی دیکھا ہمارے اس پروگرام کے کہ ہمارا کس طریقے سے ہندوستان کا قانون ہمارے شریعت کو بھی احترام کرتا ہے عزت کرتا ہے تو ہمارا بھی فرض یہ بنتا ہے کہ ہم اپنے اس کانسٹیٹیوشن کی عزت کریں اور ایک لا ابائڈ سٹیزن کی طرح ایک اچھے سویلائزڈ سوسائٹی کو جو ہے اور بھی فروغ دیں اسی کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت پر بنے رہیے چینل ون کے ساتھ پیغام انسانیت شکریہ خدا حافظ